الحمد للہ کثیر جو کال میں ہوگا اس کو آواز آئے گی جی الحمد للہ الحمد للہ وقفہ وسلات وسلم علیہ سید سعید علیہ اجمعین وجم الحمد جی آپ لوگوں نے الفاظ کے معنی یاد کیے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آپ نے بتا دیا کیوں جی رول نمبر سولہ ہیں آپ نے الفاظ کے معنی یاد کیے ہیں جو ہم نے پرسو سبق دیا تھا آپ اس میں موجود تھے رول نمبر سولہ آپ نے سبق نمبر طرح کے الفاظ کے معنی یاد کیے ہیں بہت اچھی بات ہے چلیے پھر آپ ہی بتا دیں کہ <laughs> یہ کیا بات ہوئی پہلے جی اور پھر نو آپ نے الفاظ کے معنی یاد نہیں کیے سبق نمبر سترہ کے کیوں بھیا ایسے تو نہیں کرتے یہاں سے آگے آپ کم از کم جو اسباق اب چل رہے ہیں ان کو آپ کور کریں اور جو گزشتہ اسباق ہیں ان کو بھی وقت دیتے رہیں اور پیچھے سے جو گزشتہ اسباق ہیں ان کی ریکارڈنگ لیں ساتھیوں سے ان کو بھی سنیں اور اگر آپ یہاں سے آگے بھی اب اچھی طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت بڑی پریشانی ہوگی کیونکہ آپ گزشتہ بھی کافی سارے اسباق آپ مس کر چکے ہیں یہاں سے آگے بھی اگر آپ اچھے طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے اس لیے یہ جو بالکل اتنا ایک مختصر سا سبق ہے اور صاف لکھا ہوا ہے کہ شروع میں لفظ لکھا ہوا ہے خیر میں خود بتا رہا ہوں میں نے بتایا بھی ہے کہ یہ ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ آپ لوگوں نے یاد کر کے آنا ہوتا ہے چلیے بہت اچھا ہے محنت کریں بس یہ ہے کہ ساتھیوں سے آپ لوگ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں کہ جو کم از کم ایک ترتیب ہے کلاس کی وہ سمجھائیں اور جیسے ایک دن علم النحب کا سبق ہوتا ہے ایک دن طریقۃ الاسریہ کا سبق ہوتا ہے طریقۃ الاسریہ کا سبق میں آخر کس جو بھی سبق چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد والا جو سبق ہوتا ہے اس کا قاعدہ اور الفاظ کے معنی دیکھ کے آنے ہوتے ہیں اور علم النحب کا جو سبق جو پڑھایا جاتا ہے وہ یاد کر کے آنا ہوتا ہے جی انشاءاللہ شاء آپ لوگ تعاون کریں گے تو بالکل ضرور یاد کر لیں گے کیوں نہیں اور اگر صرف اسی پر بیٹھے رہیں گے کہ آپ لوگ بھی یہ کہیں کہ جو آنے والا طالب علم ہو بس اتنی تاخیر سے آیا ہے تو بس ایسے ہی چلتا رہے تو یہ اچھا نہیں ہوگا آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں ریکارڈنگ ہے وہ تک پہنچائیں اور ان کو تکرا کرائیں سمجھائیں ایک ایک فصل سمجھائیں ایک ایک سبق سمجھائیں اس کا انداز سمجھائیں جی خیر تو یقیناً باقی لوگوں نے تو سب نے یاد کیے ہیں الفاظ کے معنی ٹھیک ہے تو بتا دیں مجھے کوئی کوئی نہیں رول نمبر ایک آپ کو میری آواز آ رہی ہے رول نمبر ایک ہاں آپ بتائیں کہ گہرائی ہوتی ہے نا گہرائی گہرا پان تو گہرائی کو کیا کہتے ہیں عربی میں گہرائی کو یا گہر گہرا گہرائی اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں کہ نہیں آئے گا وہ آئے گا ٹھیک ہے موٹے خوف کے ساتھ ہے عمیقن ٹھیک ہے جی عمیقن قن گہرائی ماشاء اللہ جزاک اللہ اچھا جی رول نمبر تین ہے رول نمبر تین آپ بتائیے کہ چھوٹے قد والے کو ٹکنی کو کیا کہتے ہیں عربی میں چھوٹا قد رول نمبر تین سے سوال ہے جی کثیرن ٹھیک ہے جزاک اللہ اسیر اچھا رول نمبر چار سے سوال ہے کہ چھٹی کو کیا کہتے ہیں چھٹی جیسے آپ لوگ کبھی کبھی چھٹی مار لیتے ہیں تو چھٹی کو کیا کہتے ہیں عربی میں رول نمبر چار جی رول نمبر چار آپ سے سوال ہے آپ سکائے پہ بھی ہیں اور مکسلر پہ بھی ہیں اللہ کے بندو رول نمبر چار آپ سے پوچھا ہے چھٹی کو کیا کہتے ہیں چھٹی کو پکڑے گئے دیکھنے میں غلطی ہو گئی ہے شاید یومن وہ دن وہ نیچے والی سطح ہے ٹھیک ہے اگر آپ کتابوں میں ایک نگاہ ڈالیں گے تو مل جائے گا خیر جی بالکل بھی صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے کیا ہے بالکل بھی صحیح نہیں ہے یومن دن کو کہتے ہیں چھٹی کے دن کو کیا کہتے ہیں چلیں آپ مس کر چکے ہیں رول نمبر پانچ آپ بتائیے چھٹی کے دن کو کیا کہتے ہیں چھٹی کو چھٹی جی کوئی بات نہیں تشریف لائے آپ نے ہماری کلاس کو چار چاند لگائے بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ خیر الجزا کلاس کو رونق بخشی رول نمبر چھ جی اوتلتن ٹھیک ہے اوتلتن کہتے ہیں اوتلتن چھٹی کے دن کو ٹھیک ہے اچھا جی آپ ہی کا نمبر آ گیا رول نمبر چھ آپ نے یقیناً الفاظ کے معنی یاد کیے ہوں گے تو آپ بتا دیں کہ ایک ہوتی ہے وسعت اور ایک ہوتی ہے تنگی تو تنگی کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں تنگی تنگ کوئی چیز تنگ ہو یا تنگی ہو اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں جزاکم اللہ خیر احسن الجزا بہت خوب بہت اچھا اچھا جی رول نمبر سات ہیں رول نمبر سات آپ بتائیے سست کو کیا کہتے ہیں رول نمبر سات مکسلر پہ ہیں آپ سے سوال ہے سست جلدی بتائیں کیا کہہ رہے ہیں سست کو کیا کہتے ہیں عربی میں جواب دیں آپ سے سوال کیا گیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں چھوڑ دیں نہیں آتا یہ کو ہے نہیں آتا رول نمبر آٹھ ہیں آپ سے سوال ہے رول نمبر آٹھ سکائپ پہ ہیں آپ سے سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ سست کو کیا کہتے ہیں سست جی جی سست چلیے کوئی بات نہیں بتم جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا جو ساتھی چھٹی کر لے تو میں نے بتایا ہوا ہے پہلے سے جو چھٹی کر لے اسے پتہ ہو کہ اس نے اگلے دن کلاس لینی ہے تو اپنے ساتھیوں سے تعاون لے اسی دن کی ریکارڈنگ کسی سے لے کر سن لے کسی سے پوچھ لے کہ بھائی کیا سبق پڑھا ہے کم از کم اگلے دن کے سبق میں تو وہ کلاس میں جو ہے وہ کلاس کے نظام کو درم بھرم تو نہ کرے کم از کم جی اچھا جی یہ کئی دنوں سے رول نمبر گیارہ نہیں آ رہے ہیں اور رول نمبر دس تو میرا خیال سے کبھی کبھی ہفتے میں چکر لگاتے ہیں اچھا رول نمبر بارہ آپ بتائیے پھر کہ سست تو بتا دیے ہے رول نمبر آٹھ نے ٹھیک ہے تو آپ ذرا بتا دیے کہ چست کو کیا کہتے ہیں یا تیز کو کیا کہتے ہیں تیز چست چلیے جی ہوں تیز جی, جی جی اب سبق کی طرف آ جائیں آپ آپ سے سوال پوچھا گیا ہے رول نمبر بارہ تیز کو کیا کہتے ہیں عربی میں ہوں جلدی بتائیں سریع ہوں ٹھیک ہے جی جزاک اللہ اچھا جی رول نمبر پندرہ آپ سے سوال ہے کشادہ کو کیا کہتے ہیں کشادہ کو رول نمبر پندرہ سے سوال ہے رول نمبر پندرہ واسع جزاکم اللہ الجزا جی آپ کے لیے بھی رول نمبر بارہ شاید آپ کو میں نے نہیں کہا ایسا بہت خوب بہت اچھا اچھا جی آ جائیں یہ تو ہو گئے الفاظ کے معنی اور قاعدہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا کہ ایک ہے حمزہ اور ایک ہے حل حمزہ یعنی حمزہ ٹھیک ہے وہ جو حمزہ جو ہوتا ہے چھوٹا ٹھیک ہے نا وہ اور حل یہ دونوں سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں حمزہ اور حل استفام استفام میں سے ہیں ٹھیک ہے سبق کی طرف آ جائیں الصاب عشر اصاب کس کو کہتے ہیں جی رول نمبر پانچ اصاب کس کو کہتے ہیں اصاب کے کیا معنی ہیں رول نمبر پانچ اصاب صرف اصحاب کیسے کہتے ہیں جی رول نمبر پانچ اساب کہتے ہیں سات کو ٹھیک ہے اساب کہتے ہیں ساتواں یعنی سبا سات کو کہتے ہیں تو اساب کا مطلب ساتواں اساب عشرہ تو دس اور سات کیا ہو جائیں گے سترہ ہو جائیں گے تو مطلب کیا ہوگا ادرس الصاب عشرہ سترواں سبق ٹھیک ہے تو یہ گنتی تو کم از کم یاد کر لیں آپ لوگ سو تک عربی میں واحد اتنا ثلاثہ ارباش خمسہ ستہ صبا ثمانیہ عشرہ احد عشرہ افن عشرہ ثلاثہ عشرہ اربع عشرہ خمسہ عشرہ بہت آسان ہے بڑی بات ہے جی جی تو اسابع کا مطلب ساتواں عشر کا معنی دس ٹھیک ہے تو دس اور سات سترہ تو مطلب کیا ہوا ادرس و سابق عشر سترہواں سبق جی تو آج کے جو سبق ہے اس کے اندر تین الفاظ کا استعمال ہے طویل قصیر متوسط متوسط تو ویسے آپ پچھلے سبق میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں درمیانہ ٹھیک ہے طویل اور قصیر آپ کے نئے الفاظ ہیں طویل کا مطلب ہے لمبا تڑنگا ٹھیک ہے قصیر کا مطلب چھوٹا ٹگنا ٹھیک ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ٹگنا چھوٹا کوتاہ قد فارسی کے اندر چھوٹے قد والے کو کہتے ہیں کوتاہ ٹھیک ہے نا طویل لمبا قصیر چھوٹا متوسط درمیانہ نہ لمبا نہ چھوٹا بلکہ درمیانہ طویل لمبا آدمی ہو یا کوئی بھی چیز ہو ٹھیک ہے قصیر چھوٹا چھوٹے قد والا آدمی یا چھوٹی کوئی بھی چیز ہو متوسط درمیانہ ٹھیک ہے طویل قصیر اور متوسط انہی تین الفاظ کے استعمال ہونے ہیں آج کے سبق میں طویل مذکر کے لیے آتا ہے اسی طرح قصیر یہ بھی مذکر کے لیے ہے متوسط یہ بھی مذکر کے لیے ہے انہی الفاظ کو اگر منس پہ لے جائیں گے تو طویل کیا بن جائے گا طویلۃ ٹھیک ہے قصیر کیا بن جائے گا قصیرتن متوسطن کیا بن جائے گا متوسط ٹھیک ہے پوشوے کا نام اب دیکھیے اب درس و صابع عشر سبق نمبر سترہ یا سترواں طویل قصیر متوسط طویل لمبا قصیر چھوٹا متوسط درمیانہ تو کہتے ہیں اب دیکھیے کتاب میں ہادہ قلم طویل یہ ایک لمبا قلم ہے ہادہ قلم طویل یہ ایک لمبا قلم ہے ہادہ قلم قصیر یہ ایک چھوٹا قلم ہے ہاضا متوسط یہ درمیانہ ہے یعنی مراد وہی قلم ہے کہ یہ درمیانہ قلم ہے ہادہ طریق طویل طریق کیسے کہتے ہیں رول نمبر چھ طریق کیسے کہتے ہیں راستے کو ٹھیک ہے جزاک اللہ ہادہ طریق طویل یہ لمبا راستہ ہے ہادہ طریق کثیر یہ چھوٹا راستہ ہے یعنی مختصر راستہ ہے ہادہ متوسط یہ درمیانہ راستہ ہے ہادہ ولد طویل طویل آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ بچے کو کہتے ہیں یہ بچہ لمبا ہے ہادہ ولد قصیر یہ چھوٹا ہے ہادہ متوسط یہ درمیانہ ہے اب سوال و جواب ہیں حل انت طویل کیا آپ لمبے ہو کیا آپ لمبے ہو لا بل انا متوسط نہیں بلکہ میں کیا ہوں درمیانہ ہوں لانبا بھی نہیں ہوں اور چھوٹا چھوٹے قد والا بھی نہیں ہوں حل زمیلوں کا قصیر کیا آپ کے دوست آپ کے کلاس فیلو کیا ہیں چھوٹے قد والے ہیں یعنی ایک کے بارے میں کیا آپ کا کلاس فیلو یا آپ کا ساتھی آپ کا دوست چھوٹے قد والا ہے نام ہوا قصیر جی ہاں وہ چھوٹے قد والا ہے ٹگنا ہے وہ حل جاروں کا متوسط کیا آپ کے پڑوسی کیا آپ کا پڑوسی کیا ہے کوتا متوسط ان درمیانہ ہے لا بل ہوا طویل نہیں بلکہ وہ کیا ہے درمیانہ نہیں ہے بلکہ وہ تو لمبا آدمی ہے نہیں بلکہ وہ بل ہوا طویل بلکہ وہ لمبا ہے حل شار فیصل طویل شار فیصل کراچی کی ایک روڈ ہے اس کا نام ہے شار فیصل چونکہ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب لکھنے والے ہیں اس کتاب کے تو ان کے ہاں شار فیصل تو خیر دور دور دور پڑتی ہے جمشید روڈ جو ہے وہ جامعہ کے باہر ہے بنوری ٹاؤن کے تو اس کا نام بھی آگے آ رہا ہے شار فیصل طویل کہتے ہیں کہ کیا شار فیصل لمبی ہے نام شار فیصل طویل اور واقعتاً وہ طویل ہی ہے اسی روڈ پہ کراچی کے ایئرپورٹ پہ بھی پڑتا ہے جی شار فیصل طویل نام شار فیصل طویل حل شار جمشید قصیر کیا جمشید روڈ جو ہے وہ چھوٹی ہے چھوٹی روڈ ہے لا بل شار جمشید متوسط بلکہ وہ درمیانی روڈ ہے اتنی لمبی نہیں ہے خیر یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یقیناً ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ چھوٹی اور لمبی طویل تن قصیرتن متوسطن پہلے طویل قصیر متوسط وہ آپ کو مذکر کے لیے جملے بتائے ہیں اس کے بعد آپ منس کے لیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سے پہلے کیا ہے مذکر کے لیے اور پھر کیا ہے مونس کے لیے نئے اسٹوڈنٹ میرا خالصہ خالص غائب ہو گئے ہیں ان کو یقیناً لانا چاہیے آج کے سبق میں کیوں جی رول نمبر بارہ کوشش کیجیے ان کو لائیے کال میں طویلتن قصیرتن متوسطن جی ٹھیک ہے طویلتن یہ بھی منس کے لیے قصیرتن یہ بھی منس کے لیے اور متوسطن یہ بھی منس کے لیے اب دیکھیے ہادی ہی شجرتن طویلتن یہ درخت کیا ہے لمبا ہے وہ ہادی شجرتن قصیرتن یہ درخت درمیانہ ہے وحادی نہیں قصیرتن چھوٹا ہے وہ حاضی یہ درمیانہ ہے ہادی منارتن طویل ہاضی منارت ان منارہ کیسے کہتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے منارہ یہ کو کھانے پینے کی چیز ہے مینار ہوتا ہے سیدھا سادہ بالکل ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت خوب ٹھیک ہے جو مسجد کے ہاں اکثر طور پر عام طور پر انہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد کے ساتھ ہی ہوتے ہیں مینار اس کے علاوہ ویسے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے مینار پاکستان ہے پاکستان کے اندر لاہور میں ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ تو حاضی ہی منارت الطویلتََََََََََََََََََََ یہ کیا ہے لمبا مینارہ ہے مینار ہے وہ حاضی ہی منارت قصیرت اور یہ کیا ہے درمیانہ ہے چھوٹا ہے وہ حاضی متوسط اور یہ کیا ہے درمیانہ ہے ہاد ہی بنتن طویلتن یہ لمبی لڑکی ہے وہاد ہی بنتن قصیرتن یہ چھوٹی لڑکی ہے ہی متوسطن اور یہ کیا ہے درمیانی لڑکی ہے نہ لمبی ہے نہ چھوٹی ہے ٹھیک ہے احاد اب آگے پھر کیا ہے سوال و جواب ہے احاد ہی شجرتن طویلتن کیا یہ درخت لمبا ہے لا بل ہاد ہی متوسطن یہ درخت کیا ہے درمیانہ ہے ٹھیک ہے عطل کا منارتن طویلتن جی رول نمبر سولہ آپ کے لیے وائس اوکے رول نمبر سولہ آپ کے لیے تل کا طویلت ان حمزہ استفام کے لیے آ رہا ہے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اور حل بھی استفام کے لیے آتا ہی نہیں پوچھنے کے لیے آگے حل کا استعمال بھی ہوگا تو کہتے ہیں کیا اتل کا کیا وہ مینار جو ہے وہ لمبا ہے نام تل کا طویلت ان وہ مینار کیا ہے لمبا ہے انت یا فاطمہ قصیرتن کہ کیا اے فاطمہ تم کیا ہو چھوٹے قد کی مالک ہو یا چھوٹی ہو لا بل انا متوسطہ میں لمبی بھی نہیں ہوں اور میں کوتاہ قد بھی نہیں ہوں بلکہ کیا ہوں درمیان قد والی ہوں درمیان قد کی ہوں حل کہاں گیا حل ضمینت کی سمینتن کیا آپ کی کلاس فیلو یا آپ کی دوست موٹی ہیں نام یا سمینتن وہ کیا ہیں موٹی ہیں سمینہ احاذہ بتا دیا نا حمزہ استفام کے لیے ہے حمزہ استفام کے لیے شروع میں قاعدہ اگر آپ نے کل کا نہیں دیکھا نا چلاک بچے قاعدہ کل والا کل والے قاعدے میں لکھا ہوا ہے کہ حمزہ بالکل بریکٹ کے اندر اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے حل یہ دونوں کس کے لیے آتے ہیں سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں حمزہ کے حمزہ بھی اور حل بھی دونوں استفام کے لیے ٹھیک ہے استفام کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا سوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں حمزہ بھی اور حل بھی اب ان تینوں کے اندر حمزہ کا استعمال ہو رہا ہے اوپر احاظ ہی عطل کا انتا یا فاطمہ اس کے بعد اب حل شروع ہو گیا دونوں بالکل یکساں ہیں معنی کے اندر حمزہ بھی اور حل بھی ٹھیک ہے دونوں کیا ہیں سوال کے لیے آتے ہیں سمجھ آئی رول نمبر چھ بات جی حمزہ بھی اور حل بھی دونوں استفام سوال اور جواب کے لیے آتے ہیں جی تو حل کی ضمینت اچھا یہ ہو گیا حل زینب و کیا زینب لمبی ہے نام ہی يہ جی وہ لمبی ہے اچھا نعیمتن طفلتن ذکیتن جمیلتن نعیمہ طفلتن بچی ہے ذکیتن چالاک ہے جمیلتن خوبصورت بھی ہے وہ امہا امراۃن شریفتن اور اس کی ماں جو ہے وہ کیا ہے شریف عورت کیا بات ہے نعیمہ نام ہے طفلتن بچی کو کہتے ہیں ذکیتن چلاک کو کہتے ہیں جمیلہ کا معنی خوبصورت کے ہوتے ہیں وہ امہا اس کی ماں عمر امراۃ شریفتن کیا ہے ایک شریف عورت ہے شریفہ شریف امراتَ عورت سمجھ میں آگے سب کو الفاظ کے معنی اور ساری باتیں تو آج کے سبق میں طویل قصیر اور متوسط تین الفاظ کا استعمال ہے اس کی ہیر پھیر ہے اور ان کو جملوں میں استعمال کیا ہے اور ساتھ جملوں میں استعمال کر کے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں عربی کو ٹھیک ہے اب آ جائیں ذرا تمرین کی طرف تمرین میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ عربی میں ترجمہ کیجیے تو آپ لوگوں نے اس کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ جی یہ لمبی دیوار ہے یہ لمبی دیوار ہے تو رول نمبر پندرہ آپ بتا دیجئے کہ یہ لمبی دیوار ہے اس کی عربی کیا بنے گی رول نمبر پندرہ سے سوال ہے کہ یہ لمبی دیوار ہے اس کی عربی کیا بنے گی جواب ذرا جلدی سے دیا کریں کوشش کیا کریں کیونکہ سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں سارے ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنا جواب جلد از جلد ٹائپ کیا کریں جی رول نمبر پندرہ یہ لمبی دیوار ہے جی جی ہادہ جدار طویل ٹھیک ہے ہادا جدار طویل ماشاء اللہ بہت اچھا بہت خوب جدار طویل تو دیوار کے لیے کیا آتا ہے جدار ٹھیک ہے ان کو گزشتہ الفاظ یاد ہیں اس کا مطلب ہے کیونکہ یہاں پر شاید آج کے سبق میں دیوار نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے جدارن یہ لمبی دیوار ہے ہادہ جدار طویل اچھا جی آگے ہے یہ چھوٹا ستون ہے یہ چھوٹا ستون ہے رول نمبر بارہ آپ اس کا جواب دیں گے یہ چھوٹا ستون ہے یہ چھوٹا ستون ہے ہاضا امودن پاگل صغیرن کہاں سے آ گیا آج کے سبق کو دیکھ کر جواب دینا آج کے سبق میں کیا گزرا ہے چھوٹے کے لیے کیا الفاظ الفاظ کے معنی میں کیا استعمال ہوئے چھوٹے کے لیے حاضہ عمودن قصیرن ٹھیک ہے جزاک اللہ اچھا یہ لمبی میز ہے یہ لمبی میز ہے رول نمبر آٹھ آپ بتا دیں اس کی عربی یہ لمبی میز ہے یہ لمبی میز ہے جلدی سے سبحان سبحان اللہ اللہ میز کو آپ نے کیا کہا یہاں پر طویل تن چلیے طویل تن آپ لے آئیں جیسے بھی لائیں تو میز کو آپ نے کیا کہا ہے میز کو طولہ کہتے ہیں کون سی زبان میں پشتوں میں اگر کہتے ہوں تو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے عربی زبان فصیح زبان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اتنی بھی فصیح نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی جو ہے نا تن تن تن لگا کر آپ کچھ بھی لگا دیں ٹھیک ہے اوہو آپ پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں جی رول نمبر سات آپ بتا دیں آپ پھر عذر کر لیں گے کہ ہم کل نہیں تھے رول نمبر سات آپ اس کی عربی بنا سکتے ہیں رول نمبر سات یہ میز یہ لمبی میز ہے جی بالکل بھی صحیح نہیں ہے جب صحیح جواب آئے گا تو بتاؤں گا آپ کو کسی اور ساتھی سے پوچھ لیتے ہیں جی رول نمبر سات آپ اس کا جواب دیں گے یہ لمبی میز ہے یا معذرت کر لیجئے لیکن جلدی سے اگر آتا ہے تو دیجئے نہیں تو معذرت کیجئے اب خاموش رہیں انتظار کر لینا اب تھوڑا سا تھوڑا سا انتظار کر لیں انشاءاللہ آ جاتا ہے جواب نہیں اچھا جی رول نمبر چھ آپ ہی کے پاس آ جاتے ہیں آپ ہی بتا دیجئے یہ لمبی میز ہے نہیں نہیں رول نمبر چھ رول نمبر چھ لہٰذا مکتب طویل جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا بہت اچھا بہت خوب قابل داد ہیں آپ جی مکتب میز میز کے لیے آتا ہے اور یہ گزشتہ گزر چکا ہے گزشتہ اسباق میں میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں کہ کون سے سبق میں گزرا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کم از کم اگر ایسا کوئی ہو کہ ایسا لفظ آ جائے کسی سبق کے اندر کہ اس میں آپ کو لگتا ہو کہ اس کا معنی آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو یقیناً یقیناً اس سبق کے اندر اگر وہ لفظ ذکر نہیں کیا ہے لیکن سبق کے اندر یا تمرین کے اندر اس کا استعمال ہوا ہے یا اس کے متعلق آپ سے کچھ پوچھا ہے تو تو پھر کیا ہے آپ گزشتہ اس باغ کی طرف ذرا جایا کریں تو وہاں سے آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور باقی حضرت کیا ہے رول نمبر آٹھ تھے طویل طویل آئے گا سمپل ہے آج کے سبق گزرا ہے طویل قصیر متوسط متوسط مذکر کے لیے اگر مذکر لفظ ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے طویل آئے گا ٹھیک ہے یا کثیر آئے گا اور اگر منس لفظ ہوتا تو اس کے لیے کیا ہے طويلتن آتا تو آئے گا طویل قصیر ہی یا يا یا يا ہی طاولتن نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یقیناً یہی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا شاید بات بتایا آپ کی ٹائپنگ شاید مس ہوئی تھی کہ آپ لکھنا شاید یہی چاہ رہے تھے کہ مکتبن لیکن آپ نے مکتتن لکھ دیا تھا یا شاید کچھ بھی خیر آپ کے لیے بھی جزاک اللہ لیکن بہت بہت جزاک اللہ کس کے لیے رول نمبر چھ کے لیے رول نمبر پانچ سے سوال ہے کہ یہ چھوٹا پیمانہ ہے رول نمبر پانچ جی رول نمبر پانچ ہم نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ آپ کے منہ میں جو بھی لفظ آئے تو ہم اس کے معنی بتاتے پھریں طویل صحیح ہے پاولت معذرت کے ساتھ ناراض ہو رہے ہیں شاید اچھا کیا جی یہ چھوٹا پیمانہ ہے کیا لکھا جی دیکھیے ہاں مس کر گیا نا تم سب کچھ دیکھو پیمانے کو مس ترن ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو کم از کم نہیں میں دیکھ کے بتا دوں گا ٹھیک ہے کہ ہاں کہ یہ تو ضرور آپ کو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے رول نمبر پانچ کے کہتے کیا ہیں اس کو مستر تو کہتے ہیں لیکن پورا اس کا لفظ جو ہے وہ مسترتن ہے کیا ہے مسترتن جو آپ نے لکھا ہوا ہے لیکن اس کے لیے آپ نے جو آگے پیچھے جو الفاظ لگانے ہیں ظاہر ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے طویل قصیر ان تو مذکر بھی پڑھے ہیں اور مونس بھی پڑھے ہیں تو آپ بتائیں نا پھر آپ نے یہاں پر کیا غلطی کی ہوئی ہے مس آپ نے یہ لفظ ٹھیک لکھا ہوا ہے بالکل اگر لکھنے میں بھی آپ اگر مذکر لکھتے تو بھی میں کہہ دیتا کہ آپ نے اچھا جواب دیا ہے لیکن کیا کیا لکھو گے ہاری ہی مسترتن قصیرتن چھوٹا ہے نا مسترتن قصیرتن ٹھیک ہے حاضی آ ہی نہیں آ تو حمزہ کے لیے آ جائے گا نہیں صرف حاضی حاض ہی مسترتن قصیرتن سب ساتھی سن لیں کہ یہ چھوٹا پیمانہ ہے مسترتن آتا ہے اس کے لیے چونکہ لفظ کیا ہے منس ہے تو اس کے لیے پھر کیا لائیں گے حاضہ کی جگہ حاض ہی لائیں گے اور آگے کثیر قصیر کی جگہ کثیرتن آ جائے گا ٹھیک ہے وہ لمبا درخت ہے وہ لمبا درخت ہے تو رول نمبر چار بتا دیں وہ لمبا درخت ہے وہ لمبا درخت ہے جی اچھا حاضی ہی اگر لکھا تھا ٹائپے میں غلطی ہوئی تھی تو آخر میں بھی تو کثیر نہیں لکھا ہوا تھا کثیر ہی لکھا ہوا تھا چلیں خیر جو بھی ہوا جزاک اللہ آپ کے لیے جی رول نمبر چار جلدی بتائیں وہ لمبا درخت ہے تل کا شجارہ تن طویلا تن ٹھیک ہے طویلا تن جزاک اللہ مسٹیک نہ کیا کریں ٹائپنگ صحیح کیا کریں ایک بار لکھنے کے بعد کم از کم اپنی ایک نظر ضرور ڈالا کریں کہ آپ لکھ کیا رہے ہیں ہم نے بھی تو پڑھنا ہوتا ہے ساتھیوں نے دیکھنا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں آپ لوگ آپ کی ٹائپنگ مسٹیک آپ کا جواب کا لادم جی یہ لمبی سڑک ہے یہ لمبی سڑک ہے رول نمبر تین اس کا جواب بتا رہا ہے رول نمبر تین یہ لمبی سڑک ہے جی ہائے شار طویل ٹھیک ہے جی بہت اچھا بہت اچھا یہ لمبا دن ہے یہ لمبا دن ہے یہ بتا رہے ہیں جی رول نمبر ایک آپ کو یہ لمبا دن ہے جلدی سے یہ لمبا دن ہے رول نمبر ایک جی یہ لمبا دن ہے اچھا ان کا شاید مسئلہ ہے ٹھیک ہے آپ بتا دیں رول نمبر بارہ آپ بتا دیجئے کہ وہ لمبا دن ہے وہ ہے یہ ہے جی یہ لمبا دن ہے رول نمبر بارہ بتا رہے ہیں یہ لمبا دن ہے حاضہ یومن طویل ٹھیک ہے اچھا جی آگے دیکھیں اردو میں ترجمہ کیجئے ہادہ سفر ان طویل ہادہ سفر ان سفر سفر ہے طویل لمبا سفر ہے ٹھیک ہے ہادہ صف متوسط صف کے کیا ترجمہ ہیں حاضہ یومن طویل جی بہت خوب بہت اچھا رول نمبر کیا ہے رول نمبر ایک نے بھی جواب دیا ہے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ مل گیا مجھے جواب آپ کا بہت اچھا بہت اچھا ماشاء اللہ اور رول نمبر بارہ نے بھی دیا ہے بہت خوب دونوں کے لیے جزاک اللہ جی تو ہادہ صف ان متوسط صف کو کیا کہتے ہیں مل رہا ہے جی مل رہا ہے ہادہ صف ان متوسط صف کسے کہتے ہیں ہاں صف کسے کہتے ہیں رول نمبر چار صف کسے کہتے ہیں صف کلاس کو ٹھیک ہے کلاس کو جماعت پختو پختون ہے مسجد مسجد کو تو نہیں کہہ رہے کہیں ٹھیک ہے کلاس کو کہتے ہیں کلاس کو الفصل اچھا جی ہادہ صف المتوسط تو یہ کیا ہے درمیانی کلاس ہے متوسط وہی متوسط آ گیا ٹھیک ہے تو باقی وہی ہے صف متوسط ہاد ہی مدتن طویلتن یہ کیا ہے لمبی مدت ہے ٹھیک ہے حاض ہی اطلطن قصیرتن یہ کم چھٹی ہے چھوٹی چھٹی ہے عطلا چھٹی ہے قصیرتن چھوٹی چھٹی ہے لمبی چھٹی چھوٹی چھٹی اچھا ہادہ میدان الواسی یہ میدان وسیع ہے میدان کھیلنے کا میدان کھیل کود کا ہادہ مکان اور متوسط مکان جگہ کو کہتے ہیں مکان مکان کو بھی کہتے ہیں ہادہ مکان درمیانہ مکان ہے درمیانی جگہ ہے اچھا ہادہ مکان متوسط ٹھیک ہے یہ مکان کیا ہے درمیانہ ہے ہادہ طریق واسع یہ کیا ہے کشادہ راستہ ہے سیکھ جائیں سیکھ جائیں بہت کچھ سیکھ جائیں گے آپ انشاءاللہ اردو بھی سیکھیں گے پنجابی بھی سیکھیں گے ساتھ ساتھ پشتو بھی سیکھیں گے اور عرب سیکھنی ہے آپ نے عربی ہے وہ آپ کو آ نہیں رہی ہاں طریق الواسعن یہ کیا ہے کشادہ راستہ ہے ذا کا طریق ال ذیقن کا طریق ال ذیقن کا ترجمہ کر دیں کون رول نمبر چھ ذا کا طریق ذیقن جی کا طریقن ضیقن کا ترجمہ کیجیے ہوں کس کے لیے آتا ہے ذاکہ کون سے اشارے کے لیے آتا ہے یہ آتا ہے نا فرق سوتے جاگتے کا ہی غرفت واسعتن یہ کیا ہے کمرہ کھلا ہے کھلا کمرہ ہے غرفہ کمرے کو کہتے ہیں تل کا غرفتن ضیقتن جی تل کا غرفتن تل کا غرفتن ضیقتن ہوں یہ بتائیں جی رول نمبر تین تل کا غرفت ذئی جلدی سے تل کا غور ضیقتن وہ کمرہ کشادہ ہے لو جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کمرہ کشادہ ہے تم لوگ نا آپس میں یہ جو ہے نا آپس میں گپ شپ کلاس میں نہ لگایا کریں تو جب آپ لوگ یہ کام کرتے نا تو پھر آپ لوگوں کی سبق سے توجہ ہٹ جاتی ہے جب سبق سے توجہ ہٹتی ہے نا پھر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں اور پوچھا کیا ہے جو جو آپس میں باتیں کر رہے تھے دونوں نے غلطیاں کی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اثر اس بات کا کہ جب آپ لوگ ہمتن گوش ہو کر یا یکسو ہو کر سبق نہیں پڑھتے تو پھر یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سبق میں سبق کی طرف توجہ دیں جب ایسی کوئی بات آتی ہے تو پھر ہم بھی بات کریں گے آپ بھی مل جل کر جب بات ہو جاتی ہے کوئی لطیفہ ہے کوئی اس سے متعلق کوئی گپ شپ کی بات ہے آپ لوگوں کے دل کو تھوڑا دائیں بائیں کرنے کے لیے تو ہم بھی بیچ میں کوئی نہ کوئی چٹکلا چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر فوراً سبق کی طرف متوجہ ہو جانا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جی اب ہمیں تنگوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ سبق ختم ہو چکا ہے اب آپ لوگ کھلے گوش ہو جائیں ہمتن نہیں خیر اس کے بعد قاعدہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا حمزہ اور حل دونوں سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی استفام کے لیے باقی الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے یاد کیے ہوئے اس کے بعد ہے ادر السامن عاشر اسامن کہتے ہیں آٹھویں کو عشر کہتے ہیں دس کو ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا دس اور آٹھ اٹھارہ تو سبق نمبر اٹھارہ ٹھیک ہے اٹھارہواں سبق یہ آپ لوگوں نے یاد کر کے آنے ہیں اور اس کے اندر قواعد الاملا آخر میں یعنی املا کا قواعد ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ کے آنا ہے اور الفاظ کے معنی جو ہیں جتنے بھی یہ آپ لوگوں نے یاد کر کے آنا ہے ٹھیک ہے جی قواعد الاملا بھی اور الفاظ کے معنی بھی یہ آپ لوگوں نے یاد کر کے آنے ہیں ٹھیک ہے اور علم ناحب کی جو تھی اسماعی اشارات اس کی ترکیبیں اچھے انداز میں آپ لوگ یاد کر کے آئیے گا کل انشاءاللہ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ شاید پندرہ منٹ ہم کلاس کو پہلے لے آئیں پندرہ منٹ کلاس کو پہلے لے آئیں یعنی ہماری نو بجے کلاس شروع ہوتی ہے تو آٹھ پینتالیس پہ ہماری کلاس ہو جائے لیکن جو بھی ہوگا تو کل انشاءاللہ فائنل بتا دوں گا اور پھر انشاءاللہ منڈے کو یعنی پیر والے دن ہم اگر ٹائم چینج ہوا تو پندرہ منٹ کا فرق ہوگا ٹھیک ہے اگر آج کل نو بجے شروع ہوتی ہے تو کیا ہوگا آٹھ پینتالیس پہ شروع ہو جایا کرے گی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کل فائنل بتاؤں گا آپ لوگ کو میں یاد رکھا کریں میں ویسے سب ساتھیوں سے کوئی نہ کوئی بات کہتے رہتا ہوں کوئی بات بری لگتی ہو تو اس پر معذرت خواہ بھی ہوں ٹھیک ہے دعاؤں میں یاد رکھا کریں اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں آخر العانہ الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم نہیں اس سے قبل دو باتیں کچھ ساتھیوں نے پوچھا ایک تو آپ نے طاولتن کا معنی پوچھا طاولتن مجھے ملا نہیں کہ کس کے لیے ہوتا ہے شاید اگر یہ طویل ہی سے ہو طویل الطویل طویل کس کے لیے آتا ہے یعنی لمبا ہونا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے طویل رول نمبر آٹھ نے یہ پوچھا تھا ٹھیک ہے رول نمبر آٹھ طویل آپ کو میری آواز آ رہی ہے رول نمبر آٹھ جی آٹھ ہیں نو ہیں پتہ نہیں ہے کیا ہے آٹھ ہی ہیں خیر وہ چلے گئے ہیں شاید انہوں نے پوچھا تھا طاولتن تو وہی طویلتن سے ہی ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا خیر تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو سمجھنے کی طویل کو سمجھیں طویل لمبا ٹھیک ہے مذکر کے لیے اور طویلتن کس کے لیے مانس کے لیے رہی بات آپ کے رول نمبر بارہ آپ نے پوچھا تھا کہ صغیر اور قصیر کے اندر کیا فرق ہے صغیر اور قصیر کے اندر کیا فرق ہے صغیر اور قصیر کے اندر فرق یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز ہے ہی چھوٹی آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یعنی ایک چیز وہ ہے ہی چھوٹی یعنی اس کی بناوٹ ہی چھوٹا ہونا ہے ٹھیک ہے اصلاً وہ چیز چھوٹی ہے تو آپ اس کو صغیر کا لفظ استعمال کریں گے ٹھیک ہے نا اور ایک چیز اگر بڑی ہے صغیر کے ضد میں کیا آتی ہے کبیر وہ چیز بڑی ہوتی ہے ایک چھوٹی اور ایک بڑی اور ایک ہوتا ہے کہ ایک ہی جنس کے اندر ایک ہی جنس کے اندر مختلف قسم کی انواع ایک ہی جنس کے اندر یعنی کئی ساری چیزیں ایک ہی جنس کے اندر کہ ایک چیز چھوٹی ہے بڑی ہے یہ طویل اور قصیر یہ صرف اور صرف لمبا اور چھوٹا ہونے کے لیے آیا ہے لمبا اور چھوٹا کوتا ٹھیک ہے لمبا طویل اور قصیر لمبا اور چھوٹے کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے صغیر اور کبیر بڑے اور بڑے اور چھوٹے کے لیے آتا ہے دونوں میں فرق کو سمجھیے مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جنس کی کتاب ہے ایک کتاب ہے وہ لمبی ہے اور دوسری کتاب ہے وہ چھوٹی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو طویل اور قصیر کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اسی لمبائی لمبائی کی سمت سے دیکھتے ہوئے کہ لمبائی کی سمت سے دیکھیں گے تو یہ لمبی ہے دوسری کتاب اگر اس سے چھوٹی ہے تو آپ اس کو قصیر کہیں گے ٹھیک ہے ایک کتاب لمبی ہے یعنی طول میں وہ کیا ہے زیادہ لمبی ہے دوسری کتاب طول میں اگر اس سے کم ہے تو اس کو ہم کثیر کہیں گے طول کے اندر ٹھیک ہے طول کے اندر طولن اگر لمبی ہے تو وہ لمبی اور اگر طول کے اندر وہ لمبی نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے کثیر تو خیر آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ طول طویل اور کثیر جو ہیں وہ کس کے لیے آتے ہیں یعنی قد اس کی لمبائی اس کی جو ہے جو پیمائش ہے وہ بتانے کے لیے ہے جب کہ صغیر اور کبیر جو ہیں وہ اس مکمل ایک چیز کی حیت بتانے کے لیے کہ وہ حیت اس کی کیا ہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے ایک کتاب ہے اس کو اگر آپ کہیں گے کہا تھا کتاب ان طویل تو کوئی بھی نہیں سمجھے گا کہ یہ کتاب کیا ہے بڑی ہے بلکہ وہ دو صفوں کی کتاب بھی ہو سکتی ہے صرف اتنا سمجھا جائے گا کہ یہ کتاب کیا ہے لمبی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کہیں گے یہ کتاب کثیر اگر کہیں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ کتاب کیا ہے اس کے حجم کے اندر یعنی طویل ہونے میں کیا ہے چھوٹی ہے یعنی لمبی نہیں ہے اور اگر آپ کہیں گے کہ کتاب صغیر صغیر کا مطلب یہ ہوگا کتاب ہی چھوٹی ہے اس سے نگاہ یعنی گمان یا ذہن اس طرف جائے گا ہی نہیں کہ وہ لمبی ہے یا نہیں ہے کیا ہے چوڑی ہے یا کیسی ہے بلکہ بس اتنا سمجھ جائے گا کہ وہ کتاب ہی چھوٹی ہے ٹھیک ہے کبیر آ جائے گا تو وہ کبیر بس فرق اتنا سا سمجھیے کہ جو طویل اور قصیر ہے وہ اس کی مسافت کے لیے ہے کہ مسافت بتانے کے لیے کسی بھی چیز کی طول اور یعنی اس کے اندر اور صغیر اور کبیر ہے یہ کسی بھی چیز کا مجموعی طور پر اس کا بڑا پن اور چھوٹا پن بتانے کے لیے ہے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ ہم سب کے عامی و ناصر و آخر و الدا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم